ات تکویر شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب دس مہینے کی حاملہ اونٹنیاں آوارہ پھریں گی اور جب وحشی جانور اکٹھا ہو جائیں گے اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے اور جب ایک ایک قسم کے لوگ اکٹھا کیے جائیں گے اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی اور جب آمال نامے کھولے جائیں گے اور جب آسمان کھل جائے گا اور دو سخ بھڑکائی جائے گی اور جب جنت قریب لائی جائے گی ہر شخص جان لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے چلنے والے اور چھپ جانے والے ستاروں کی اور رات کی جب وہ جانے لگے اور صبح کی جب وہ آنے لگے کہ یہ ایک با عزت رسول کا لایا ہوا کلام ہے قوت والا عرش والے کے نزدیک بلند مرتبہ ہے اس کی بات مانی جاتی ہے وہ امانت دار ہے اور تمہارا ساتھی دیوانہ نہیں اور اس نے اس کو کھلے افق میں دیکھا ہے اور وہ غیب کی باتوں کا حریث نہیں اور وہ شیطان مردود کا قول نہیں پھر تم کدھر جا رہے ہو یہ تو بس عالم والوں کے لیے ایک نصیحت ہے اس کے لیے جو تم میں سے سیدھا چلنا چاہے اور تم نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ اللہ رب العالمین چاہے